حضرت ہلال بن یساف سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول صلی علیہ وسلم اپنی وفا سے قبل کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے اے اللہ میں ان گناہوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں کر چکا ہوں اور ان گناہوں کے شر سے بھی جو ابھی نہیں کیے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچیس